سورت الفت تبھیلی باتیں میں پہلے ارض کر چکا ہوں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد اس کی جو تاریخی پس ہے صرف یہ چند جملے کفایت کریں گے سن پانچ میں غزوہ احزاب کے بعد یہ حضور نے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ اب قریش میں وہ دم نہیں رہا کہ اب دوبارہ وہ تم پر چڑھ کر آئیں اور حملہ کریں نن تنظو کم قریش بادہ آم حاضہ ولا کم نکم اب انیشیٹو تمہاری طرف سے ہوگا وہ انیشیٹو حضور نے لیا ہے سن چھ میں آپ نے عمرے کا احرام باندھا اور آپ کے ساتھ چودہ سو عام طور پر بیان ہوتا ہے لیکن بعض روایات میں اٹھارہ سو صحابہ احرام باندھ کر چلے کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں یہ گویا کہ ٹیسٹ تھا کہ اب کرتے کیا ہے آپ احرام کے لیے اپنی منزل بمنزل کرتے ہوئے پہنچ گئے حد تک وہی جگہ جہاں پر فیصلہ ہوئی ادھر قریش کے لیے جو ہے ان کی جان پر بن گئی پہلی بات تو یہ کہ ان کی روایات کے خلاف تھا کہ کوئی آئے عمرے کی نیت سے اور ان کو روک دے یہ عرب کی روایت نہیں تھی دوسرا یہ کہ اب اگر آنے دیتے ہیں اور مسلمان دن ہوئے آئیں شہر کے اندر عمرہ کریں تو گویا کہ ان کی شکست ہو گئی تو وہاں پر جو بھی ہوا تفصیلات کا تو موقع نہیں ہے ایک طرف تو وہ تلے ہوئے تھے کہ جنگ کریں گے اور جب حضرت عثمان کو حضور نے بھیجا ہے کچھ سلسلہ جنبانی کے لیے وہاں ان کو روک لیا گیا خبر مشہور ہو گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا پھر حضور نے بیٹھ لی وہ بیت الل موت کہلاتی ہے بیت اللہ الفرا یا بیک الموت اور اس کا نام ہے بیت رضوان ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے اور سب نے آ کر آپ سے بیٹھ کی کہ اب یہاں جانے دے دیں گے اپنی سب ہم یہاں پر مرنے کے لیے تیار ہیں جانے قربان کر دیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب وہاں یہ خبریں پہنچی اور انہوں نے کچھ اور اندازہ کر لیا تھا یہ تو بڑے سرفرے لوگ معلوم ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی جو ہے بھاگنے والا نظر نہیں آتا یہاں سے تو پھر یہ ہے کہ وہ مجبور ہو گئے کہ آپ کو صلح کریں پھر صلح ہوئی صلح ہو جائے لیکن وہ بڑی انیکول صلح تھی اس میں مسلمانوں کے لیے ہیوملیشن تھی اس لیے کہ یہ طے کر لیا گیا اس میں کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے واپس آئے مکے تو اسے مکے والے واپس نہیں کریں گے لیکن اگر کوئی مکے سے مدینے جائے گا تو واپس کرنا ہوگا اور وہاں پر ہو بھی گیا ابو جندل صحابی تھے جن کو کہ اسی نے جو کہ وہاں سے صلح کے لیے و شریف کرنے کے لیے آیا تھا سہیل بن عمر اس کا ہی بیٹا این اس وقت وہ پہنچ گیا لیکن صلح کے وہ کاغذات لکھے جا چکے تھے اس نے بابیلا بچایا مسلمانوں مجھے پھر مسائلوں کے حوالے کر رہے حدور نے فرمایا کہ ابو جندل تم صبر کرو جو وعدہ ہم کر چکے ہیں اس کی پابندی کرنی ہے بارہ اس کو حضور نے اگرچہ صحابہ تو اس درجے دلگیر تھے کہ ہم یہ دم کر سلا کیوں کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو باہر یہ بھی کہہ دیجئے کہ دادا قرب جو انہیں حاصل تھا حضور سے اس کی بنا پر ان کی یہ ہمت ہو گئی کہ آپ نے وہ سوال جواب بھی کر لیا جس پر آپ پھر ساری عمر پچھتاتے رہے کہ آپ نے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں حضور نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں آپ نے مسکرا کر جواب دیا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر ہم یہ کیوں دب کر سلا کر دیں آپ نے فرمایا کہ میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا بس اتنی سی بات تھی جس پر ساری عمر پچھتا لیکن یہ بات حضرت علی نے بھی کر دی اس درجے میں کہ جب وہ صلاح نامہ لکھا گیا حضور ڈکٹیٹ کرا رہے تھے حضرت علی کاتب سے لکھ رہے تھے تو حضور نے فرمایا یہ صلاح نامہ ہے لکھو محمد رسول اللہ اور قریش کے مابین وہ سہیل بن عمر نے اعتراض کر دیا کہ نہیں نہیں یہ اگر ہم اس پہ لکھیں گے ظاہر بات ہے صلاح نامے پر تو دونوں فریقوں کے دستخط ہوتے تو میں دستخط کروں گا تو میں تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا ورنہ اس عبارت کی روسے جب اس کے نیچے میرا بھی دستخط آئیں گے تو وہ میں نے مان لیا تو حضور نے اس پر بھی مسکرا کر کہا کہ تم مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں لیکن اے علی مٹا دو یہ رسول اللہ کے لفظ مٹا دو وہاں سے لکھ دو یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین حضرت علی نے کہا کہ حضور یہ میں نہیں کر سکتا میں اپنے ہاتھ سے آپ کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے الفاظ اب دیکھیے اگر حکم تو یہ ہے کہ امر و فوق العدم لیکن یہ کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے تو یہ ہوا غیرت دینی حمیت دینی کی وجہ سے حضرت علی نے بھی کیا حضرت عمر نے بھی کیا دونوں کے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں لیکن بہرحال اس کے بعد جو ہے صلاح ہوئی ہے اور مسلمانوں کے دل اگر تھے اس پہ بہت ہی رنجیدہ تھے اور یہ بات بھی بڑی عجیب تھی کہ وہی ارام کھول دیے گئے وہی قربانی کے جانور جو ہیں تو اب اس پر جو ہے یہ آج صورت اتری ہے اور پہلا لفظ یہ ہے انا فتح نا فتح و مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے کہ تم جسے سمجھ رہے ہو کہ دب کر صلاح کی ہے حقیقت حال کے اعتبار سے تو ہے محمد ہم نے آپ کو بڑی روشن فتح عطا فرمائی آج ہم اسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں روشن فتح کس اعتبار سے کہ ٹریٹی کے معنی یہ ہے کہ مصالحت یا صلاح ہوتی ہے دو فریقوں کے درمیان جو دوسرے کو ریکگنائز کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش نے ریکگنائز کر لیا that Muhammad is a power to reckon with اور یہ بہت بڑی بات ہے قریش نے تسلیم کیا اور تسلیم کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح عظیم ہے اننا فٹا لگا مبینہ اب دیکھیے ضم کا لفظ یا پھر دوبارہ آ گیا تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کو جو پچھلے ہوئی آپ کی کوئی کوتاہیاں یا گناہ یا جو بعد میں ہوئی وہ یقم نعمت ہوں جو پیچھے رہے گناہ ان کو بھی بخش دے وہ یقم نعمت ہوں علیہ کا اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اتمام فرما دے آپ پر وہ یا کا سراط مستقیمہ اور آپ کو ہدایت دے سیدھے راہ کی طرف اب یہ ہے پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سیدھی راہ پر ہیں پھر یہ کہ تمام اہل ایمان حضور کے ساتھ سیدھی راہ پر چلے آ رہے ہیں اور سیدھی راہ پر چلتے ہوئے اب اہل ایمان کو بھی حضرت ابو بکر کو بھی آپ کے ساتھ چلتے ہوئے کتنے برس ہو گئے اٹھارہ برس ہو گئے تو اب ان کے معنی کیا ہو گئے تو اس پہ بہت سی بحثیں ہیں یہ تو اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا میری فوجی وہی ہے جو میں اس سے پہلے سورہ محمد میں کر چکا ہوں ضم کی کہ یہ جو جد و جہد ہوئی ہے اس میں اگر کہیں کوئی خامی کو تاہی کسی کی طرف سے ہوئی ہے چاہے وہ کسی اور مسلمان کی طرف سے ہوئی ہے سائی ایمان کی طرف سے ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے خطا ہوئی ہے ان سب کی اب اللہ تعالیٰ تلافی فرما دے گا یہ فتح مبین جو ہے وہ ان سب کو کور کر جائے گی اور یہ دیا کا سراکم مستقیم اب آپ کی یہ جد و جہد بالکل سیدھے تیر کی طرح اپنے ہدف کی طرف بڑھے گی اب اس میں کوئی جو ہے تزلزل نہیں ہوگا بلکہ آپ کی یہ جد و جہد اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد اور اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد جو ہے سیدھی اپنے ہدف کی طرف بڑھتی چلی جائے گی چنانچہ یتیمہ نعمت ہوا تو ہم پڑھ چکے ہیں یوم اکمل تو لکم جی رقم اکمن تو علیہ نعمتی اور رضی تو لکم اسلام دینا تو دین کا اتمام ایک تو اس شکل میں کہ قرآن میں دین مکمل ہو جائے شریعت پوری ہو گئی لیکن اس سے تکمیل نہیں ہوتی اس معنی میں جب تک اس کی عملی ڈیمانسٹریشن بھی مکمل نہ ہو عملی ڈیمانسٹریشن مکمل ہوتی ہے جب اللہ کی حکومت بھی قائم ہو جائے تو اتمام نعمت جو ہے وہ صرف کتاب کے اندر اس شریعت کا پورا بیان ہو جانا اور نظام کا جانا اس سے وہ اتمام و کمال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا ایک نمونہ جو ہے اس کی ایک صورت لوگوں کے سامنے نہ آ جائے آئیڈیل فارم اس کی جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے اس کا نمونہ سامنے آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب یہ اب یہ جد و جہد آپ کی جو ہے سیدھی اب تیز رفتاری کے ساتھ اپنے اصل ہدف یعنی اظہار دین نئی ضروری کل اور یہ آج آ جائے گی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی کہ ہم نے بھیجا ہی آپ کو ہے محمد اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے دین کو غالب کریں تو وہ اللہ کے دین کے غلطے کی جد و جہد اب تیر کی طرح سیدھی جائے گی اللہ نے ساری اگلی پچھلی اگر کوئی اس میں کبھی اب کوتاہیاں رہ گئی ہیں کسی کی طرف سے آپ کے ساتھیوں میں سے ان سب کی تلافی کے لیے یہ فصح مبین آپ کو عطا کر دی مرین سوق اللہ عزیز اور اللہ آپ کی مدد کرے گا ایسی مدد کہ جس کے لیے کوئی شکست نہ ہو بڑی زبردست مدد ہو لگی اندر ہودر سکینتھی قروب لیزداد ایمان المان ایمان وہی ہے کہ جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے تاکہ وہ اور اضافہ کر لیں اپنے ایمان میں جتنا ایمان ہے اس سے اور بڑھ کر ولی اللہ جرود السماوات والارض اب ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک تو کیفیت یہ تھی کہ جو انہیں سکون حاصل تھا کہ وہ تیار تھے سب اپنی جانے دینے کے لیے اس کے لیے بھی ایک سکون قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا کیا تھا تبھی تو اس کے لیے آبادہ ہوئے پھر یہ کہ ان کے اندر نظم اور ضبط کا یہ عالم کہ کوئی ایک شخص بھی حق میں نہیں تھا کہ یہ یہ صلاح یہاں اس وقت ہو لیکن محمد الرسول اللہ ان کی اطاعت اس کا سب سے بڑا وہاں ہوا ہے اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں شاید بعض کو عجیب لگی کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا کہ حق میں اس کی دلیل کیا ہے کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور نے جب صلاح ہو گئی مکمل آپ نے فرمایا مسلمان اٹھو احرام کھول دو اور یہی قربانیاں دے دو کوئی نہیں اٹھا ایک بھی نہیں اٹھا دوسری مرتبہ کہا آپ نے اٹھو بھائی اب ہو گیا بات ہو گئی ہوگی اب یہی احرام کھول دو کوئی نہیں اٹھا تیسری دفعہ کوئی نہیں اٹھا آپ دلگیر ہو کر دل گرفتہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کے ساتھ ان سے جا کر کہا میں نے تین مرتبہ مسلمانوں سے کہا ہے کہ اٹھو اور ارام کھول دو کوئی نہیں اٹھ رہا انہوں نے کہا مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں آپ اپنا احرام کھول دیے بس آپ آئے باہر آپ نے قربانی دی احرام کھول دیا اس پر اب سب اٹھے یعنی اصل میں وہ سب کے منتظر تھے کہ کیا حضور ہماری کوئی ہمارا امتحان لے رہے ہیں یہ کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یا حالات منتظر شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے شاید حالات بدل جائیں لیکن یعنی ان کے لیے یہ بڑی انہونی سی بات تھی کہ عمرے کی نیت کر کے ہم نے رام بازا ہوا یہاں کیسے کھول دے رہا ہوں لیکن بہرحال وہ صرف ایک توقع جو تھا وہ اسی درجے میں تھا کہ شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے لیکن اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سب کے دل جو ہے وہ اس صلاح کے حق میں نہیں تھے وہ تو چاہ رہے تھے کہ اب ہمیں موقع ملے اور ہم یہاں جنگ ہو اور اللہ کے دین کو ہم غالب کریں المؤمنين ليزدادوا فقین المومن علی ازاد امان السماوات والارض اور تمام آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے وکان اللہ علیم الحکیمہ اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے لیکن خل جنات تجری نکات ننہار و خالدین اصیحا تاکہ وہ داخل کرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بھائی کب سے رانوں سی آتے مزدور کر دیں ان سے ان کی برائیوں کو ازار کا عید اللہ فوج العظیمہ اور یقیناً یہی ہے اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی بھائی واضح بل منافقات یہ الفاظ بہت مشابہ ہیں سورہ احزاب کی آخری آیات کے اور سورہ احزاب جو ہے آپ کو معلوم ہے سن پانچ میں نازل ہوئی اور یہ سن چھ میں نازل ہو رہی ہے تو زمانہ جو ہے قریب کا ہے اور اور اللہ سزا دے اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو کہ جو اللہ کے بارے میں بہت برے گمان رکھتے ہیں علیہم دائرہ کو اصل میں تو ان کے اوپر ہے مسلط برائی برائی کا دائرہ وہ غضب اللہ علیہ اور اللہ کا اللہ غضبناک ناک ہوا ہے ان پر وہ لان اللہ نے ان پر لانت فرمائی ہے وہ آگدہ الحمد جہنم اور ان کے لیے تیار کیا ہوا جہنم کو وہ سات مسیرہ اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی ولی اللہ السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے لشکر کل کے کل اللہ ہی کے اختیار میں ہے مکان اللہ عزیز الحکیمہ اللہ زبردست اور حکیم ہے پہلے آیا تھا علیم الحکیمہ اب عزیز الحکیمہ ان کا شاہدم و نذیرہ اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کر وہی شاہد گواہی دینے والا یہاں اپنے قول اور اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دی قیامت میں کھڑے ہو کر عدالت میں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کہیں گے اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا اب یہ ان کے ذمے ہے فقہ فیضا جے نام کل امت ان میں شہید ان جینا بکا اللہ الا شہیدا ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر لے تم اللہ و رسول ہی تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر وہ تواز ہو توقع ہو اور اللہ کے رسول کی تو تم مدد بھی کرو اور ان کی تعظیم کرو توقیر کرو وہ تو سب بکرتم وسیلا اور اللہ کی تم تصویر کرو صبح شام یہاں دیکھیے اس آیت میں تو منو بلّہ ہے رسول ہی اللہ اور اس کے رسول دونوں پر ایمان رکھو پھر رسول کے لیے باس ضرور ہوا ضرور ہو اور اللہ کے لیے وہ تصب بک بکرتم وسیلہ اس کی تصویر بیان کرو صبح شام ان یوبا نما یوں اللہ یقیناً وہ لوگ جو اے نبی آپ سے بیٹھ کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیٹھ کر رہے ہیں ید اللہ فوقا دیم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فمن نہ کسا پہ نماجن کس نفسی تو جو کوئی بھی اس بیت کی خلاف ورزی کرے گا اس کو توڑے گا اس کا سارا وبال اسی کے اوپر ہوگا ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ اور جو پورا کر دے گا اس معاہدے کو جو اللہ سے کر رہا ہے فصیح ہوتی ہے اجر عظیمہ تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیجیے اور اس کا تعلق جوڑ لیجیے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو گیارہ تھی ان اللہ من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لی ہے جنت کے عوض یہ جو خرید و فروخت ہو گئی ہے فستب یہ بے ہو گئی ہے بے و شرح ہو گئی ہے فستب شروع میں بے کم الزی مایا خبری خوشیاں مناؤ جشن مناؤ اس بی پر اس بے پر اس سودے پر جو تم نے کیا ہے اس سے بہتر سودا کوئی نہیں اچھا یہ بے تو ہوئی بندے اور اللہ کے ماں بہن پس میں بیٹھ کر رہا ہوں اے اللہ میں اپنی جان مال تیرے حوالے کرتا ہوں لیکن اللہ کے اور میرے درمیان تو غیب کا پردہ ہے کیسے کس کو دوں یہ جان اور مال کس کے حکم پر دوں کس کے کہنے پر دوں کہاں مال خرچ کروں ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے کوئی انسان اب وہ انسان اس وقت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اللہ سے بیت محمد سے محمد اللہ کے رسول ہیں وہ بتائیں گے کہ اس طرح مال خرچ کرو اس طرح جان لگاؤ یہ وقت آ گیا ہے جان لے کر میدان میں آ جاؤ جان میدان میں آ جاؤ لہذا جو بے اللہ سے ہوئی ہے اللہ اللہ الجنہ اس کے لیے محمد سے ہو رہی ہے اور یہ عرب میں رواج تھا کہ جب وہ کوئی سودا کرتے تھے پھر وہ مسافہ کرتے تھے ہاتھ ملاتے تھے ہاتھ جب ملا لیا اب وہ جو سودا ہے پکا ہو گیا اب پیچھے نہیں جا سکتے آپ جب تک مسافہ نہیں ہوتا اس وقت تک آدمی کوئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے لیکن مسافہ جو ہے وہ پختگی کے لیے لہذا یہ بیعت اب محمد رسول اللہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے جو جان اور اپنی مال جو اللہ کے حوالے کی ہے اسے ہم خرچ کریں گے آپ کے کہنے کے مطابق جو آپ حکم دیں گے آپ کی مرضی ہے آپ ہم سے جب چاہیں یہ جان اور مال حاصل ہے جب چاہے وصول فرما لیں یہ بیعت ہے جو ہوئی ہے محمد رسول اللہ سے اچھا اس میں جو یہ فرمایا کیونکہ یہ تین فریق ہو گئے اللہ بیعت کرنے والا اور جس کے ہاتھ میں بیعت کی گئی لہذا یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے تین فریق ہے اس کے ایک حضور کا ہاتھ جس پر بیعت کرنے والے کا ہاتھ آ گیا اللہ نے فرمایا تیسرا ہاتھ بھی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ید اللہ فقا بھی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو یہ تین ہاتھ ہیں در حقیقت اس بیٹ کے اندر اس بیٹ کے اندر ان نظیر یوبا کا نما یوبا اللہ اللہ میں تو بیگ اور بیس جو ہو رہی ہے تو اللہ سے ہو رہی ہے بے کم لگی با یا کم بھی باب مفادہ کے اندر بھی وہ آ گیا تم نے جو بازار یہ کیا ہے بے اوسرا کا معاملہ اس کو بناؤ وہی باب مفادہ ہے وہ یو با کا ان ان یوبا یون کا ہے اے نبی جو آپ سے یہ بیٹھ کر رہے ہیں اللہ وہ اللہ سے بیٹھ کر رہے ہیں ید اللہ دیم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فمن نہ نفسی تو جو کوئی بھی اب اس سے روگردانی کرے گا اسے توڑے گا اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کا وبال اسی پر آئے گا آپ پر اس کا کوئی الزام نہیں ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ فسیوتی اجر عظیمہ اور جو بھی پورا کر دے گا جس کا کہ اس نے وعدہ اللہ سے کیا ہے یہ معاہدہ اللہ سے ہوا جان اور مال کا اسی لیے سورہ آزاد میں آپ نے پڑھا تھا من من المومنین رجال ما عہد اللہ علیہ ومنہم قضا نحبہ ومنہم من ينتظر اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے اپنا جو عہد کیا تھا اللہ سے وہ پورا کر دکھایا سچا کر دیا ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے اور وہ بھی ہے جو باقی منتظر ہیں ابھی کہ کب ہماری باری آئے وہ مال دوست ہے سر جانے ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے سنا کے لیے اللہ ہم لیے پھر رہے سر کو کہ کب تیری راہ میں کٹے اور ہم فارغ ہو جائیں سمک دوش ہو جائیں ہمارے کندھے سمک ہو جائے ہلکے ہو جائیں سمک دوش کندھا ہلکا ہو جائے یہ سر کا بوجھ ہم لگائے ہوئے ہیں اپنے سر پر کہ کب تیری طرف سے حکم آئے ہم اپنے سر کٹوائیں اور ہم فارغ ہوں اب اسی کو سمجھ لیجیے کہ حضور کے بعد یہ بیعت کس سے ہوگی جو بھی کوئی دائی اللہ اب کھڑا ہو اللہ کے نام کے نبی تو نہیں ہوگا ہوگا امت ہی اطاعت اس کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نیچے نیچے اس کے دائرے کے اندر مستقل اطاعت اس کی نہیں ہوگی لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی ضرورت ہوگی کہ کوئی جماعت ہو کوئی جمعیت ہو کوئی طاقت ہو ایک فرد سے جو ہے اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا دین کو غالب کرنے کی جد و عقیم الدین جو ہم پڑھائے ہیں یہ پورا سلسلہ جو ہے مکی صورتوں کا جو ان مدنی صورتوں کے ساتھ منسلک ہے توحید عملی اقامت دین اور جو اس صورت کے اندر آ جائے گا لیکن زیرا ہوا دین نے لی اس کے لیے جماعت چاہیے جمعیت چاہیے تو اب بھی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا آپ اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لیں اطمینان دیکھیں سوچ دیکھیں اس کے رائے کیا ہے وہ کیا سمجھتا ہے اگر وہ دین سے بھی واقف ہے اگر وہ یہ کہ زمانے کے حالات سے بھی واقف ہے اس کی شخصیت کو دیکھیے اس کے ماحول کو دیکھیے اگر آپ کا دل گواہی دے کہ یہ کوئی بہروپیہ نہیں ہے یہ واقع سنسیئر آدمی ہے خروج کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھ کے یہ ساتھ چلیے یہی طریقہ مصدور اور منسوس ہے یہی ایک طریقہ ہے جس کا قرآن مجید میں یعنی نصوص کسے کہتے ہیں نصوص قرآن نصوص حدیث حدیث میں بھی ذکر ہے تو بیت کا ہے باقی اور کوئی طریقہ جماعت سازی کا مصنون نہیں ہے مباح وہ بھی ہے جو بھی طریقہ اختیار کر لیا مباح ہے حرام نہیں ہے ممبر شپ ہے ممبر شپ سے پھر امیر کا منتخب کرنا ہے دو سال چار سال کے بعد پھر انتخاب ٹھیک ہے کوئی سے حرام نہیں ہے جب تک کہ اس کی حرمت کے لیے کوئی دلیل نہ ہو لیکن مصنون اور منسوس اور معصور تین الفاظ نصوص قرآن و سنت میں جس کا تذکرہ ہے وہ بیعت ہے جو مصنون ہے پوری زندگی حضور کی جو ہے اس میں کتنی بیعتیں ہوئی ہیں بیعت اولا بیعت اقبائی ثانیہ بیعت رضوان اور پھر یہ کہ نہن الزین ابا یو محمد ما بقینہ ابادا جب غزوہ احزاب نے جب وہ خندق کھولی جا رہی تھی تو یہ شعر پڑھ رہے تھے صحابہ کرام ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے یہ ہے ساری زندگی میں آپ کی بیعت کا نظام تھا اس کے بعد خلافت ہوئی تو بیعت پر ہوئی حضرت ابو بکر سے بیعت عمر سے بیعت مشورہ علیحدہ بات ہے جب طے ہو گیا کہ اب یہ ہو گیا تو بیعت پھر خلافت میں کچھ غلط وہ پیدا ہو رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کھڑے ہوئے تو جنہوں نے جمیت بنائی بیٹھ کی بنیاد پر بنائی یہ دوسری بات ہے کہ جو کوفی تھے انہوں نے جو بیٹھ کی تھی حضرت حسین سے وہ توڑ دی انہوں نے تو ہمیں نہ کرتا سوال ادب سے اس کے بعد ہمارے ہاں اگر کوئی سلسلہ بنا ہے ارشاد کا نفس کا صوفیہ کا وہ بھی بیٹھ بادشاہ ہوتے تھے تو بیٹھ پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے ہمارے ہاں سب سے بڑا جہاد ہوا پچھلی صدی کا انیسویں صدی عیسوی کا سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کا جو بیٹھ کی بنیاد پر جمع تھی کوئی اور کوئی اور بنیاد جماعت شادی کی نہیں مہدی سوڈالی نے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف بیس کی بنیاد پر سلوسی نے جہاد کیا اطالویوں کے خلاف بیٹھ کی بنیاد پر تو یہ بیٹھ کا لفظ یہاں آیا ہے اس کو طرح سمجھ لیجیے یہ جان لیجئے کہ یہ جو دوسرا رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا اور اس کے بعد تیسرا رکو اور چوتھا رکو جو ہے ان میں بھی تقریب و تاخیر ہے یہ جو پہلے رکوع کا مضمون ہے یہ جا کر ملے گا اب تیسرے کے ساتھ اور بعد میں یہ نازل ہوا ہے کہ جو یہ جو دوسرے رکوع میں آیتیں آ رہی ہیں سیقول القل مخلف نبن لاڑا شغلت نا اموالنا واہلونا جب حضور واپس پہنچ گئے اور یہ غزوہ جو بیت رضوان ہو گئی اور پھر حدیبیہ ہو گئی پھر آپ واپس پہنچے تو جاتے ہوئے گویا کہ ان سے کہا جا رہا ہے حضور سے جیسے کہ رضوا تبوک سے واپسی پر جو آیات نازل ہوئی وہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے العراب عراب میں سے شغلتنا اموالنا واہلونا حضور نے عام اعلان کروایا تھا فرض نہیں تھا سب کے لیے لازم نہیں تھا عمرے کے لیے چلنے کے لیے کہا تھا چلے جتنے لوگ چل سکتے ہیں چلے تو اب آئیں گے یہ وہ آراب جو ہے باغیہ نشیر وہ کہیں گے حضور ہمیں ہم مشغول رہے اپنے اموال میں اپنے ڈھور ڈنگر کی دیکھ بھال میں اپنے اہل و عیال میں ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے سست لنا تو ہمارے لیے استفاق کیجیے بے یقینت ہی فی قلوب یہ لوگ اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں سے ان کے دلوں میں نہیں ہے دلوں میں کچھ اور ہے یہ منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے آرام میں سے کوئی فبن عملے کو لکم اللہ بکم فن اور بکم نفائن سے کہیے کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی بھی اگر ضرر کا فیصلہ کیا تھا تو اور اگر خیر کا فیصلہ کیا تھا تو کون سی چیز روک سکتی ہے میں حملے کو رکو اللہ شیا کون ہے وہ کہ جو اختیار رکھتا ہو تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی اگر اس نے ارادہ کیا ہو ضرر کا یعنی اگر کوئی خرابی ہونی تھی تو کیا تمہارے یہاں ہونے تو سے رک جانی تھی یا اگر خیر کوئی آنا تھا تو تمہاری غیر موجودگی میں نہیں آ سکتا تھا یعنی پیچھے رہ جانا کیا دار کیوں رہ گئے اگر کوئی خیر آنا تھا وہ تمہاری غیر موجودگی میں بھی آ سکتا ہے کوئی شر آنا تھا وہ تمہاری موجودگی میں بھی آ سکتا ہے تو جب تمہاری موجودگی اور ناموجودگی اللہ کے اعتبار سے تو بالکل برابر ہے تو تمہارا یہ یہ بہانہ تراشنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکان اللہ کامل کاملول خبیر تم جو کچھ کرتے رہے ہو وہ اللہ اس سے باخبر ہے وہ کیا ہے ان کے دل کی بات اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو چور تھا بل دنن تم تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا اللہ رسول ان کو یہ گمان ہوا کہ ان کا تو کو معلوم ہوتا ہے کہ سر کوئی دماغ خراب ہو گیا مسلمانوں کا قریش پر چڑھائی کر کے جا رہے ہیں قریش یہ تو سمجھیے کہ ان کے لیے ابھی تک عرب میں جو ان کی حیثیت تھی قریش کی وہ سمجھتے تھے کہ اب تو یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں اب یہ واپس ان میں سے کوئی آنے والا نہیں ہے بل زلن تم تم نے یہ گمان کیا تھا رسول اب المن ابدا کیا واپس آئیں گے ہی نہیں رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف و ظالفی قلوب کم اور یہ تمہارے دلوں میں کھما دی گئی بات وہ زنن تم زن سو اور تم نے بہت برا گمان کیا وہ کن تم قومن بورا اور تم ہو ہی تباہ ہونے والے لوگ یہ منافع کا تھا اور یہ کب ہو رہا ہے سن چھ میں سن دو کے اندر جو معاملہ تھا وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں وہ جو سورہ محمد کے اندر آیا معاملہ جبکہ ابھی یہ مرحلہ شروع ہو رہا تھا ابھی قتال کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا اس وقت بھی ان کے دلوں میں صلح جوئی امن سے کام کرو صلح سے کام کرو یہ خام کا جو ہے یہ اس طرح کی مہم جوئی مناسب نہیں ہے اس وقت ان کا یہ اب ان کا یہ خیال تھا وہ ملم یومن بلّہ و رسول علی نسلہ اور جو کوئی اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے تو جہنم تیار کر رکھی ہے ولی اللہ بالکل سماوات تمّ یقر شاہ اور اللہ آسمان اور زمین کے پاشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وہ بخشا ہے جس کو چاہتا ہے وہ یوزب من شاہ اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا کان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تو یقول المخلفون عزم تلب تم مغانم مغان اب یہ نوٹ کر لیجیے تاریخی اعتبار سے کہ اس کے فوراً بعد جو ہے اگلے ہی سال حضور نے اب جب کہ قریش سے صلاح ہو گئی تو آپ یکسو ہو گئے ادھر سے کوئی حملہ اب نہیں ہوگا تو آپ نے اپنی پوری طاقت لے کر خیبر پر حملہ کیا جو گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا جو بنو قینقا اور بنو نظیر نکالے گئے تھے جا کے وہیں آباد ہو گئے تھے پہلے سے بھی وہاں پر وہ بڑا گڑھ تھا ان کے بڑے قلعے تھے بڑے یعنی فورٹیفائڈ اور وہاں پر سارا وہ اب حضور نے ان کی جو ہے بھی کی جب حضور خیبر کی طرف جا رہے تھے اب ان کا ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ اس لیے یقین تھا کہ فتح ہوگی اور مالے غنیمت مت گا الى مغانم اور اے مسلمانوں جب تم جاؤ گے غنیمت حاصل کرنے کے لیے یعنی اب جب جو غزوہ خیبر کی طرف جب پیش قدمی کرو گے تو یہی لوگ جو پہلے پیچھے رہ گئے تھے وہ یہ کہیں گے ضرور نہ تب حکم ہم بھی آپ کے ساتھ چلے اجازت دیجیے یوریدون یو کلام اللہ یہ اللہ کے کلام کو بدل دینا چاہتے ہیں وہ اللہ کا کلام اگلی اگلے رکو میں آ رہا ہے کہ ان کے بارے میں طے کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ اس صلح حدیبیہ کے موقع پر نہیں گئے ہیں ساتھ حضور کے اب ان کو کسی بھی دوسری نیکسٹ جنگ کے اندر شمولیت کی اجازت نہیں ہوگی وہ آگے آ رہا ہے اس لیے اس کے سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے لیکن سمجھ لیجئے کہ وہ آگے ہے اس لیے تقدیم و تاخیر کی میں نے بات آپ سے کی تھی یورید اللہ یبدل کلام اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں اللہ کے حکم کو بدل دیں وہ لن تک تب کہہ دیجئے کہ نہیں اب تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے خزاء تم کال اللہ قبل یہ بات اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہہ چکا ہے پہلے اور صورت میں آ رہا ہے ذرا بعد میں فتح اکولو بل تحسدون نہ وہ کہیں گے یہ تو آپ لوگ حسد کر رہے ہیں ہم سے آپ ہمیں ساتھ میں لے جانا چاہتے ہیں جبکہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں پہ غنیمتیں ملیں گی بل نہ اللہ خلیلہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فہ بھی نہیں رکھتے ہی نہیں رکھتے مگر بہت ہی تھوڑی کل المخلفین من نلاب یہ جو لوگ رہ گئے تھے پیچھے یہ بدو لوگ ان سے کہہ دیجیے اولی باس شدید ان قریب پھر تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی طرف ایسے قوم کے مقابلے کی طرف جو بڑی طاقت والی ہوگی تو یسلمون یا تم ان سے قتال کرو گے یا وہ مسلمان ہوں گے اور یا وہ اطاعت قبول کریں گے اس سے ہے اشارہ در حقیقت جو نیا سلسلہ جنگوں کا شروع ہونے والا تھا اور وہ تھا سلطنت روما کے خلاف موتا اب اندرون ملکی عرب کا معاملہ جو تھا وہ ختم ہوا اب تو اصل جو معاملہ پیش آنا ہے وہ انقلاب محمدی کا بین الاقوامی مرحلہ ہے تصویر الانقلاب انقلاب کو اب آگے ایکسپورٹ کرنا ہے اور اب ٹکراؤ ہونے والا ہے جس کی پیشگی خبر دی جا رہی ہے سلطنت روما کے ساتھ جہاں اسٹینڈنگ آرمی اس کے لاکھوں جو رومن ریجن مشہور ہے تاریخ کے اندر غرق آہن اور ٹرینڈ تو تمہیں بلایا جائے گا اس وقت پھر تمہیں ایک موقع دے دیا جائے گا علاقوں میں ستود شدید تو قاتل ہوں اور یسلمون اور یہ اصل میں تین چیزیں گئی وہی کہ اب جو بھی اس عرب سے باہر جو معاملہ ہوا ہے یا تو وہ اسلام لے آئے یا وہ اطاعت قبول کر لیں یہ دونوں یسلمون میں شکلیں ہو جائیں گی اطاعت قبول کر لیں یا اسلام لے آئے یا پھر جنگ ہوگی کہیں تو تینوں اللہ اگر اس وقت تم اطاعت کرو گے اللہ کے رسول کی ان کے ساتھ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اجر حسنا دے گا وہ کما تمل کو قبل اور اگر تمہیں اسی طرح پیٹ دکھا دی جیسے کہ پہلے پیٹ دکھائی تھی جو عزب تم عذاب علیما تو اللہ تعالیٰ عذاب علیم دے گا تمہیں لہ سال العام حرج ہاں اگر کوئی اندھا ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے کوئی تنگی نہیں ہے وہ اگر نہیں گیا کوئی بات نہیں بلا عالل آرج حرج نہ کوئی لگڑا ہے تو اس کے لیے بھی نہیں ہے بلا عالل مریض اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے تو اس پر بھی کوئی اس کی بات پوچھ نہیں ہے ومن یوک اللہ و رسول او یو خل مطاف الحاط اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی یہ ط اور جو کوئی پلٹ جائے پیٹ موڑ لے یو عزم ہو عذاب علیما اللہ تعالیٰ اسے عذاب علیم دردناک عذاب دے گا اب اس کے بعد یہ پہلے رکو والا مضمون جو بیت کا مضمون چل رہا تھا وہی بیت کا مضمون اب آگے یہاں چل رہا ہے یہ بیچ والا جو ہے دوسرے رقو کا مضمون یہ اس کے بعد کا تھا پہلے آ گیا وہاں جو فرمایا تھا کہ ان لذیذ یو با یون کا انما یو با یون اللہ اب آگے چلیے لقد رضی اللہ علی مومنی نے جبا یون کا کہا شجرا اللہ راضی ہو گیا اس اہل ایمان سے جو آپ سے بغیر کر رہے تھے درخت کے نیچے فالما معافی قلوب ہوں تو اللہ تعالیٰ کے علم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اور اس وقت ذوق شہادت اور جوش جہاد تھا ابھی وہ صلاح کی بات تو ہوئی نہیں وہ تو کر کے بونے کی بات ہوئی ہے پانچ سکینت سکین اللہ نے ان پر سکین سکون اطمینان نازل کر دیا واسابہ فتح قریبا اور انہیں فتح جو نہیں بہت قریب وہ فتح قریب ہوئی ہے فتح نہ اللہ کا فتح مبینہ اس صلاح کو کہا گیا کہ فوری طور پر انہیں فتح مل گئی وہ مغانے میں کثیرت یا نہا اور بہت سی غنیمتیں ہیں جو وہ اور جو انہیں گے حاصل کریں گے وہ کان اللہ عزیز الحکیمہ اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا وعدہ کم اللہ مغان میں کثیرت خدون آئے مسلمانوں اللہ کا تم سے وعدہ ہے بہت سی غنیمتیں تمہیں ملیں گی ہی تو یہ تو تمہیں نقد دے دی ہے فوری طور پر دے دی ہے یہ فتح جو تمہیں مل رہی ہے وہ کب فائدی اللہ سے انکم اور اللہ تعالیٰ نے روک لیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے بے سکون آئے کر تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے وہ یہ دیا کم سرا اور اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف یعنی اب تمہاری جد و جہد جو ہے وہ تیر کی طرف سیدھی کامیابی کے آخری مراحل تک پہنچ جائے وعدہ کم اللہ مغان میں کثیر خزون اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا جو تمہیں حاصل ہوں گی فاجر حاض ہی تو یہ تو اللہ نے فوری طور پر تمہیں عطا کر دی ہے یعنی یہ فتح مبین بکفا عیدی الناس سے انکم اور لوگوں کے ہاتھ تمہاری جانب سے روک لیے یعنی جنگ اگر ہوتی ظاہر بات ہے کہ قریش بھی پھر اگر اس میں اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے تو کچھ نہ کچھ نقصان تو مسلمانوں کا بھی ہوتا کفا عیدی الناس سے انکم ان کے ہاتھ باندھ لیے اور روک لیے اللہ نے تم سے برے تکون آئے للمومنین اور تاکہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے وہ یہ بھی تم اور اللہ تعالیٰ اب تمہیں سیدھی راہ پر گامزن کر دے یعنی تمہاری جد و جہد کو اجتماعی جو جد و جہد ہے تمہاری اسے براہ راست تیر کی طرح سیدھا اب اس کے آخری ہدف اور منزل مقصود تک پہنچا دے وہ اخرا لم تک علیہ اور کچھ اور بھی فتحیں ہیں جن کا ابھی تک تمہیں جس پر قدرت حاصل نہیں ہوئی ہے قد احاط اللہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہیں یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد تمہیں فتح ملے گی جو کہ خیبر کی ہوگی کیونکہ یہ اس جو رکو ہم نے دوسرا پڑھائے ہیں تیسرا اس سے پہلے نازل ہوا ہے اور یہ کہ پھر فتح مکہ ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام فتوحات میں اللہ کے تقریب میں ہے اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے وکال اللہ اللہۃ الشع قدیرہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کفر الب الدبار اور اگر یہ کافر یعنی قریش مکہ تم سے جنگ کرتے تو لازمن پیٹ پیٹ پیٹ دکھا دیتے پیٹ پھینک جاتے سما لاج دونوں ولیوں ولا نصیرہ اور پھر نہ پاتے اپنے لیے کوئی حمایتی کوئی مددگار سنت اللہ قد خلق من قبل یہ اللہ کی وہ سنت ہے اس کا دستور ہے اس کا قانون ہے کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے تو اب رسول کے ساتھ اگر وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے ہوتے تو یقیناً ان کو پیس دکھانی پڑتی اور شکست ان کا مقدر بنتی سنت اللہ التی قد خلط من قبل ولن تجر سنت اللہ تبدیلا اور نہیں پاؤ گے تم اللہ کی سنت اور اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی وہ حل کفا اے دیا و ایدیا کم انکم بے بطن مکہ وہی ہے جس نے روک لیے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے بے بطن مکہ بیچ شہر مکے کے یعنی مکے کی وادی میں اور مکے کے شہر میں اگر یہ جنگ ہوتی اور یہ خوریزی ہوتی دن بعد اللہ پڑا کم اور یہ اللہ نے روک دیا اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی یعنی کہ واقع دل میں قریش شکست کھا چکے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے مقابلہ ممکن نہیں ہے ورنہ وہ صلاح کبھی نہ کرتے ان کے لیے تو یہ چیز گویا کہ بڑی موت سے بھی بڑھ کر جو تھی بھاری تھی کہ مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ ہم صلاح کریں انہیں تسلیم کر لیں اور پھر یہ بھی طے کریں کہ اگلے سال آپ آئیے اور ہم تین دن کے لیے وہ یہ پورا مکہ خالی کر دیں گے آپ یہاں جس طرح چاہے عمرہ کریں یہ یہ شرط بھی اس میں شامل تھی اگلے سال لیکن اس سال آپ کو جانا پڑے گا ہماری ناک جو اتنی نہ کٹے کہ اسی سال آپ عمرہ کر لیں لیکن یہ ہے آئندہ آپ آئیں گے تو اس کے بعد کہ اللہ نے انہیں تمہاری تمہیں ان پر فتح دے دی تھی بکان اللہ بما تعملون بصیرا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے ہم النظیر کفرو و سدو مسجد الحرام وہی لوگ ہیں یعنی ان کے جرائم کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے کفر کیا اور تم نے روکے کے رکھا مسجد حرام تک جانے سے بل یا معقوف لوگا محلہ اور ہدی کے جو جانور لے کے گئے تھے مسلمان احرام کے ساتھ ساتھ وہ ہدی کے جانور تھے کہ کعبے کے لیے ریاض کے یہ جانور ہیں وہ رکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی اصل جگہ پر جب لوگا محلہ کہ اس کا اصل مقام تو یہ تھا کہ کعبے جائیں وہاں پر ان کو چڑھاوا چڑھایا جائے ان کو قربانی دی جائے لیکن یہ کہ وہ رکے ہوئے تھے کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے لیکن یہ اللہ نے کیوں ہاتھ روک لیے ان کے ہاتھ ان سے تمہارے ہاتھ ان سے کیوں روک لیے جنگ کیوں نہیں ہونے دی اس کی حکمت اب آ رہی ہے وہ رجال المومنون و نسا المومنات اگر نہ ہوتے مرد مومن اور عورتیں مومنات لم کا ہم جنہیں تم نہیں جانتے تھے ان اندیشہ کام کہ تم انہیں بھی پیس ڈالتے یعنی جب جنگ ہوتی ہے بٹی گرم ہو جاتی ہے اس وقت تو تحقیق و تفتیش مشکل ہوتی ہے اب وہ مسلمان کے جو ہجرت نہیں کر سکے ان میں ضعفا بھی تھے ان میں مریض بھی تھے ان میں عورتیں بھی تھیں ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا جیسا کہ ہم سورہ نشا میں پڑھ چکے ہیں کہ جن کے لیے بالکل ممکن ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا ہجرت نہیں کر رہے تب بھی اللہ ان سے معاوضہ نہیں کرے گا تو اب وہ لوگ بھی موجود تھے مکے کے اندر اب اگر یہ چکی چلتی تو پھر تو یہ پیس ڈالتی ان کو بھی لولا رجال المومنون و الم المومنات لم الکتم تم جانتے ہی نہیں تھے ہو سکتا ہے کہ تم انہیں بھی کچل دیتے بکم منہ مار رہا اور ان کے معاملے میں پھر تم پر ایک الزام آ جاتا بغیر علم اس کے بغیر کہ تمہیں کوئی علم ہو تمہاری بے خبری میں تم پر الزام آتا کہ ان اہل ایمان نے آ کر اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا لیکن خیر اللہ فی رحمت ہی اللہ نے اسی لیے روک دیا اس جنگ کو اس وقت اور تمہیں فتح دے دی صلح کی شکل میں تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے لو تزین امین مذاب العلیمہ اگر وہ علیحدہ ہو چکے ہوتے یعنی مسلمان اہل ایمان مرد اور عورتیں جو ہیں جو ابھی تک مقیم ہیں یہاں پر اگر وہ یہاں سے نکل چکے ہوتے علیحدہ ہو چکے ہوتے تو پھر باقی یہاں طرف کفار رہ گئے ہوتے تو ہم کسی وقت لازم الدین کفر امین عذاب علیمہ تو ان کافروں کو ہم ابھی وہ بدترین عذاب کا چکھا دیتے اس جال الدین قفر فی قلوب حمیت الحمیت حمیت جاہری جب کافروں نے اپنے دلوں کے اندر ایک حمیت جو ہے ایک بڑی غیرت اور حمیت کا معاملہ لیکن وہ حمیت جاہلی تھی کہ ہم لوگ اور کیسے ممکن ہے کہ ہم انہیں یہاں پر عمرہ کرنے دیں یہ لوگ جو بے دین ہو گئے ان کے اعتبار سے جو بے دین تھے جو ہم اپنے آبا و اجاد کے دین کو چھوڑ گئے تو وہ جو نسل پرستی اور قوم پرستی ان میں تھی اور آبا پرستی تھی اور اپنی روایت پرستی تھی اس کے بلا پر حمیت جاہلیت ان کے دلوں کے اندر اتنی کوٹ کوٹ میں بھری ہوئی تھی اس جال نذیرہ کبرو فی قلوب الحمیت حمیت جاہلیہ انہوں نے حمیت جاہلی کو اپنے دلوں کے اندر راسک کر لیا تھا فنزل اللہ سکینت اللہ رسول ہی المومنین اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سکون نازل فرما دیا اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر وہ کلت کلمت تقوا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیا تقوا کی بات کو یعنی اللہ تعالیٰ نے تقوا کو ان پر لازم کر دیا وہ قانو احق کا حا یقیناً وہ تقوا کے زیادہ حقدار بھی ہے وہ اللہ اور واقع تقوا کے اہل ہیں ان کے اندر تقوا موجود ہے وہ کان اللہ بک الشعین علیمہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے لقت صدق اللہ رسول الرویا بالحق اب ایک صبح کا اضالہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ رسول کا تو خواب بھی سچا ہوتا ہے اور وہی کے درجے میں ہے حضور نے ہمیں فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا جب ہم عمرہ کر رہے ہیں تو چلو اور یہاں ہم عمرہ نہیں کر سکے تو رسول کا خواب جھوٹا ہو گیا یہ اگر شک کسی کے دل میں پیدا ہوا تو اس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ رسول کا خواب جھوٹا نہیں ہوا یعنی یہ کہ اس میں جب حضور سے پوچھا بھی گیا آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے تو آپ نے فرمایا تھا یہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال ضرور کریں گے عمرہ کریں گے چنانچہ اگلے سال وہ عمرہ ہوا سن سات میں اسے عمرہ قضا کہتے ہیں جو صلح حدیبیہ میں طے ہو گیا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے عمرہ کیجیے جو عمرہ کیونکہ رہ گیا تھا درمیان میں ہی بند ہو گیا تو عمرہ قضا اس عمرے کی قضا اگلے سال جو ہے سنسات میں آپ نے دی اور تین دن تک قریش نے مکے کو خالی کر دیا پہاڑوں پر چڑھ گئے اور مسلمان تین دن تک مکے کے اندر مقیم رہے انہوں نے اپنے اطمینان سے عمرہ ادا کیا تو فرمایا نقل اللہ رسول بالحق اللہ نے بالکل سچا لکھایا خواب اپنے اپنے رسول کو اس میں قتل کسی جھوٹ کا شائبہ نہیں لطل خل مسجد الحرام شاء اللہ محل محلقین اور او سکوں مقصرین اللہ تم اے مسلمانوں لازمن داخل ہوں گے مسجد حرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ آمینین بے کھٹکے محلقین یقین و سکوں مقصرین اپنے سروں کو حق بھی کراؤ گے اور قصر بھی کراؤ گے سر ملوا دینا احرام کھولتے ہوئے یہ گویا کہ حلق ہے اور چھوٹے بال کر دینا یہ قصر ہے تو محلقین رؤوسکم و مقصرین سکوں لا تخافون اور تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا یعنی جو ہو گیا اگلے سال کہ بالکل مکہ خالی کوئی اندیشہ نہیں کوئی مٹ بھیڑ نہیں کسی طرف سے کوئی تانا نہیں کوئی کوئی بری بات بھی سننے میں نہیں آئی اور وہ سب لوگ جو ہیں وہ رہے اپنے پہاڑوں کے اوپر فالم عالم تالم تو اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے فجال اندو نظار کا فتح قریبا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی فتح رکھی ہے قریب یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے ورے اس لیے کہ اس عمر قضا سے پہلے پہلے فتح خیبر ہوئی ہے اور بہت جو مغانم کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں اس میں جو غنیمت آئی ہے بہت نمایاں وہ غزوہ خیبر کی ہے ایک یہ کہ یہودیوں کا گڑھ تھا بہت مالدار تھے پھر یہاں سے جو گئے تھے دو قبیلے نکل کر گئے تھے وہ بھی اکثر ان میں سے وہی آباد ہو گئے تھے تو وہ ان کی بڑی جمعیت تھی وہاں پر اور یہودی ویسے مالدار ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو غنیمت ملی ہے مسلمانوں کو اس کے اندر اشارہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ تم عمرہ قضا ادا کرو اور جب تم داخل ہو گے حرام اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا نصیب کرے گا اب وہ آیت آ گئی ہو الزی اور صلاح رسول یعنی یہ جو سلسلہ جا رہا شراط مستقیم سیدھا راستہ کس منزل کی طرف جا رہا ہے دنیا میں مسلمانوں تمہاری جد و جہد کی منزل کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ اس لیے کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس کام کے لیے یہ سورہ توبہ میں آئے ہم پڑھ چکے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر تھا ہو الزی ارسل رسول الحق رہو کل ہی کرے حل مشرق یہاں آخری حصہ و کفا بلّہ شہیدہ لیکن سورہ توبہ والی آئے جوں کہ تو پھر سورہ صف میں آ جائے گی وہ بھی اب زیادہ دور نہیں رہی ہے وہ بھی ہم جلدی پڑھیں گے تو اللہ نے تو بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر یعنی قرآن حکیم جو ہدایت کاملہ ہے نو انسان پیام آخری حامل او رحمت هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق جی نے حق دے کر بھیجا ہے یہ دین کی بات کیجیے اب دیکھیے الدین ان اقیم الدین اللہ کے دین کو قائم کرو ام شرع شنکاؤ من الدین معلوم یادم اللہ کیا ان کے شریکوں نے بھی کوئی دین دیا ہے اللہ نے دین حق دیا ہے اور جنہیں حق اس لیے دیا ہے کہ اسے غالب کرے کل کے پورے نظام زندگی کے اوپر پورے نظام زندگی پر وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا ہدایت دے کر قرآن دے کر ودین الحق اور سچا دین حق آج لانا نظام زندگی دے کر لے یوز رہو ہوں جی نے کل تاکہ وہ غالب کرے اسے کل کے کل نظام زندگی پر وہ کفا بلّہ شہیدہ اور کافی ہے اللہ مدد کے لیے عام طور پر ترجمہ یہاں پر گواہ کا کیا گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لیکن یہاں اس قبض شہید کا مطلب جو مدد کی ہے اس کے لیے یہ کہ نوٹ کیجئے جو سورہ بقرہ کے تیسرے رکو میں آیا تھا فائن کن تم ویر ہے آپ جنا فاتو بے سورت ودو شہدا کم اللہ ان کن تم فاقی بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو تو چونکہ اصل میں شہدا کے معنی تو ہے حاضر ہونا شاہدہ یہ شدو کسی کی موجودگی اور حاضری جو موجود ہوتا ہے وقوع پر وہی صحیح گواہی دینے کا ہے لیکن اس کے معنی گواہی کے پیدا ہو گئے اور جو موجود ہو وہی آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے اس لیے اس کے معنی مددگار کے لیے آپ کا کوئی دوست ہے بڑا آپ کا بہی خواہ ہے لیکن جب آپ پر ستم ہو رہا تھا ظلم ہو رہا تھا زیادتی ہو رہی تھی وہ موجود ہی نہیں تھا بیچارہ وہ کیا کرے گا آپ کی مدد نہیں کر سکتا تو مددگار بھی مانی ہے لفظ شہید کے وہ کباب اللہ شہیدہ اللہ کافی ہے مددگار کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ والذین معاہ یہ وہ جماعت ہے جو اس بیت کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے نوٹ کر لیجیے اس بات کو یہ بیت کے تذکرے کے ساتھ اب یہ آیت آ رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیت تو وہ لیتے تھے کہ جو کوئی ایمان لاتا تھا ایمان کی بیت لیکن جو آپ نے اہل مکہ سے کبھی نہیں لی بلکہ وہاں تو جس نے بھی کہہ دیا ارشد اللہ الہ الا اللہ وسد اللہ محمد الرسول اللہ کوئی فارمل ڈیکلریشن کوئی اور اس کے لیے کوئی سمبولک کوئی اقدام نہیں تھا اللہ یہ کوئی باہر سے آتا تھا تو بیعت ہوتی تھی اس کے بعد آپ نے بیعت مکے میں دو لی ہے بیت اقبا اولا بیت اقبا ثانیہ اور بیت اقبا ثانیہ کی بیعت وہ ہے کہ جس سے اب وہ جماعتی شکل بنی ہے اس لیے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں متفق علیہ روایت ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں عرابی اس کے حضرت عبادت ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ بیت کیا تھی بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمرے و تاشے فل اسرے ول یسرے ول منسک ول اسلط رہے وسلم علیہ والا لال ولا نقول باللہ لعمت اللہ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے اطاعت کریں گے فی السر ول یسر خواہ مشکل ہو اور خواہ آسانی ہو بل منش کی بل مک رہے خا ہماری طبیعت آمادہ ہو خا ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے بالا اثرت علینا خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے ساتھی ہیں آپ نے بالکل ایک نو وارف کو ہمارے اوپر امیر کیسے مقرر کر دیا نہیں اٹس یور یہ آپ کا اختیار ہوگا جس کو آپ چاہیں امیر بنائیں والا اللہ راز امراہ رہ جنہیں آپ والی امر بنا دیں گے امیر بنا دیں گے ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں ان سے تعاون کریں گے ان کی اطاعت کریں گے جیسے کہ ایک اور حدیث کو حضور نے فرمایا من عطانی فقط اللہ ومن اسانی فقط اص اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ومن اطا امیر فقط اطانی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ومن اطا امیر من ومن امیر امیری فقط اثانی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اب ظاہر بات ہے جب جماعتی زندگی ہوتی ہے تو ایک ہی امیر نہیں ہوتا اب ایک فوج ہے ایک سپہ سالار ہے لیکن اور چھوٹے چھوٹے جو اس کے حصے ہیں میمنا پر کوئی اور ہے میسرا پر کوئی اور ہے اب قلب پر کوئی اور ہے چھوٹے چھوٹے کمانڈر بھی تو ہیں چھوٹی سی کمپنی ہے پلاٹون ہے پھر اس بٹالین ہے بٹالین کے اوپر جو ریجیمنٹ ہے ہر جگہ پر جو ہے اس کے جو آفیسر موجود ہیں جو کمانڈر موجود ہیں ان سب کا سلسلے وار سب و اوتاد کا نظام اگر نہیں ہوگا تو وہ فوج کہاں ہوئی طرح جماعت ہے ایک پورے ملک کے اندر جماعت ہے اس کا امیر ہے تو اس کے کئی صوبائی اس کی شاخیں اس کے امیر ہیں تو یہ تو نظام اس طرح چلے گا تو یہاں پر والا نقول بالحق ہے نما کرنا اور آخری بات جو تھی اس میچ کے اندر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے مشورہ مانگا جائے گا مشورہ دیں گے we will not hold back over opinions ہم اپنی رائے دیں گے حق بات کہیں گے جہاں کہیں ہوں گے لیکن اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا فائدہ آزاب امر جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں جب فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے تو فرمایا یہ محمد الرسول اللہ والذین ماہو کی جماعت بنی ہے اس شکل میں اس قتال کے مرحلے کے شروع ہونے سے پہلے منہج انقلاب نبوی میں اقدام کا مرحلہ جب آیا ہے پیسو رجسٹنس جب ایکٹیو رجسٹنس میں چینج ہو رہی ہے تو اب وہ ایک نظم جماعت کی شکل ہے اور وہ بیت اقبا ثانیہ کی بنیاد پر وجود میں آیا محمد الرسول اللہ وَلزین مآو ارشد بین اللہ کے رسول یہ اس میں دو طرح ترجمے اس کے کیے جاتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے یہ ایک جملہ پورا ہو گیا وَلزینہ ماہو ارشد الغفار الرحم بین اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت بھاری ہے اور آپس میں بہت مہم دل ہے اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ ولزین ماہو یہ سب مل کر مبتلا بنی اللہ کے رسول محمد اور جو ان کے ساتھ ہیں ان سب کی شان یہ ہے کہ اشدا کفار رحما بین وہ کفار کے حق میں بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بہت دل ہے رحیم ہے شفیق ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں معاہدہ میں بھی عزلطین عل المومنین آیوز عل القاثرین اہل ایمان کے حق میں وہ بہت ہی نرم خو ہو ہلکا یارہ تو بڑے شب کی طرح نرم نظم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن یہ شان جو ہے بندہ مومن کی قرآن مجید میں دو جگہ آئی ہے کراہم رقم فضل فتم اللہ تم دیکھو گے ان کو کبھی سجدے میں گرے ہوئے ہوں گے اور کبھی رکو کر رہے ہوں گے وہ اپنے رب کے فضل کے متلاشی رہتے ہیں ہر دم ہر آن اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں فیم فی وجوہ نثر سجود اور ان کی جو نشانی ہے وہ ان کے چہروں میں جو اثرات پیدا ہوتے ہیں سجدے سے سجدے سے عام طور پر تو خیال یہ ہوتا ہے کہ یہی جو گٹا پڑ جاتا ہے یہی سجدے کا نشان ہے لیکن اس کے علاوہ بھی نمازیوں کے چہرے میں ان کی نماز کی ایک کیفیت ہوتی ہے نورانیت ہوتی ہے کہ جو ان کے چہروں کے اندر موجود ہوتی ہے زالے کا مسل ہوں پھر تو یہ ہے ان کی مثال اور تنصیب جو تورات میں آئی تھی وہ مسل ہوں پھر انجیل اور انجیل میں جو ان کی مثال دی گئی تھی وہ یہ ہے کہ زر عین شکا جیسے ایک کھیتی وہ اپنا پٹھا نکالتی ہے فاض پھر اسے گاڑھا کرتی ہے پھستنگ لگا اور فستوا اس کو مضبوط کرتی ہے پھر اسے گاڑھا کرتی ہے فتوا خوش پھر اپنی نال پر کھڑی ہو جاتی ہے چھوٹی سی کوئی کوپل پھونکتی ہے پھر وہ بڑھتی ہے نرم سی ہے پھر ذرا اس کا جو تنا بنتا ہے اس کے اوپر پھر کھڑی ہو جاتی ہے سیدھی یہ جس طریقے سے درجہ بدرجہ یہ جو زراعت ہو رہی ہے یہ کھیتی ہو رہی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یو جو جو زراعت کرنے والا ہے جو کاشتکار ہے اسے بڑی بھری لگتی ہے آیا آج دیکھا اپنی کھیتی کو آئی ہے نکل آئی ہے اس کے بعد یہ کیا بڑھ رہی ہے پک رہی ہے اب کھیتی لہرا رہی ہے اس کے اوپر سٹے آ گئے ہیں الکفار تاکہ اس سے دل جلے کافروں کا اب یہاں اس سے واضح ہو گیا یہاں کون ہے یہ کھیتی صحابہ کرام کی کھیتی ہے جو پھل رہی ہے پھول رہی ہے اور اس کا کاشتکار کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جب انتقال ہوا ہے ابو طالب کا تو وہ مشکل سوا سو آدمی تھے ڈیڑھ سو آدمی تھے آپ کی ایسی پوزیشن بھی نہیں تھی کہ اپنے بل پر مکے نہ رہ سکتے اسی لیے تائف گئے تھے کوئی آلٹرنیٹ بیس مل جائے میں وہاں منتقل کر دوں اپنی اس دعوت کا اور اپنی سہری کا کر لیکن یہ کہ وہاں سے خالی ہاتھ آنا پڑا تو ایک وہ دور تھا کہ جس میں پھر ایک مشرق کی امان لے کر مکے میں داخل ہو سکے مسلم علی کی آج ایک دور یہ ہے کہ چودہ سو یا اٹھارہ سو آدمی جو ہیں وہ بیعت موت کی ہے انہوں نے اور ان کو اس پر جو ہے ملال ہے کہ دم کر سرا کیوں کی ہے ان کی جو حمیت ایمانی ہے اور غیرت ایمانی ہے وہ ملال اس پر ہے وہ جان بچنے کی کوئی خوشی نہیں ہے انہیں وہ تو کہ ہم تو ہم, ہم نے دم کر کیوں سُنا کرے ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں کھیتی جو ہے چل رہی ہے تو فرمایا کا ذرا اخراجا ذرا ہوں ذراغل فستوا سو کہ بےحب ال کو فاق وعد اللہ الصالحات اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان میں سے جو واقع ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا کہ ان کے لیے مغفرت بھی اجر عظیم بھی ہے یہاں جو مولانا عثمانی صاحب نے حاشیہ لکھا مجھے بہت پسند آیا کہ اگرچہ حضور کے سارے ساتھی جو ہے وہ سب کے سب وہی تھے کہ جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر چکے تھے پھر بھی منہم کی ایک قید لگا کر گویا کہ ان کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اصل معاملہ ہے کہ موت تک انسان قائم رہے اس پر موادہ بعد میں کہیں کسی کے اندر کوئی تزلزل پیدا ہو جائے ورنہ یہ کہ اگر کسی کو اس طرح کا یقین دلا دیا جائے تو اس سے تو یہ کہ پھر اطمینان پیدا ہو جائے گا ہونا یہ چاہیے کہ آخری وقت تک ڈرتا رہے آدمی بین الخوف و رجا کی کیفیت رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھر کہیں آج جس مقام پر اللہ نے مجھے پہنچا دیا ہے کہیں پاؤں پھسل جائے مغفرت و واجب واضح عظیم کا اللہ نے وعدہ فرمایا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و کمفر ویاکم بالآیات و ذکر حکیم